بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں جنید زیدی اور آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں بڑا امپورٹنٹ اہم مزیدار دلچسپ مضمون نومیریکل انالیسز اس کو ہم ڈفرینٹ ناموں سے بھی جانتے ہیں آج لیکچر نمبر تھرٹی نائن ہے کبھی کبھی اس کو ہم کمپٹیشنل میتھمیٹکس کہتے ہیں اور اس طریقے سے نومیریکل میتھمیٹکس بھی کہتے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں اس مضمون کے اندر ہی جو ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں جو کہ بڑا اہم کس کے لیے ہے انجینئرس کے لیے بڑا اچھا ہو سکتا ہے میتھمیٹیشن کے لیے اچھا ہو سکتا ہے فزکس کے لیے اچھا ہو سکتا ہے کہ جو آپ لوگوں نے لیکچرز فالو کیے ہوں گے تھرٹی ایٹ لیکچرس اس کے اندر ہم نے فوکس کیا ہے کہ نومیریکل سولوشن معلوم کرنے کا نومیریکل سولوشن الجبرائک اور میتھمیٹیکل اینٹیز کا مثال کے طور سے کہ اگر آپ کے پاس لینئر اکویشنس ہیں ان کو کیسے سالو کیا جا سکتا ہے نومیریکلی اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس نان لینئر ہیں اس کو کیسے سالو کرتے ہیں آپ کے پاس میٹریسز ہیں اس میں کو کیسے آپریٹ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آئگن ویلیوز آئگن ویکٹرز معلوم کرنے ہیں تو کیسے معلوم کر سکتے ہیں تو جناب نومیریکل لیکچر نمبر 39 ہے جس میں ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں آج کل آرڈنری ڈیفرنشیل ایکویشنز ٹھیک ہے اور یہ لیکچرز کس کے ہیں یہ یونیورسٹی گورنمنٹ آف پاکستان کے ہیں اسٹارٹ کرتے ہیں چیپٹر نمبر 7 آرڈنری ایکویشنز جہاں پر ہم نے لاسٹ ٹائم چھوڑا تھا اس سے آگے لے کے چلتے ہیں ہم نے جو آپ کے ساتھ بات چیت کی ہے وہ آرڈنری ڈیفرنشیل کے سولوشن دیکھے ہیں کچھ طریقہ کار بتائے ہیں ایک آدھ طریقہ کار اور بتائیں گے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اس کو مکمل کریں گے اور اس کے بعد بہت سارے ایگزامپل ایکسرسائز آپ کے ساتھ کریں گے کاپی پینسل سنبھال لیں اور ساتھ ساتھ کیلکولیشن کرتے چلیں کیونکہ آج کچھ ڈیریویشنس ہیں اور کچھ ایگزامپلس وغیرہ موجود ہیں ہم نے آپ کے ساتھ جب بات چیت کی تھی ٹیلر سیریز کی ایلرس میتھڈس کی اور آر کے میتھڈ کی تو اس کے اندر ہم نے یہ کہا تھا کہ ہمارے پاس کوئی ایک ریکرنس ریلیشن آ جائے ٹھیک ہے ریکرنس ریلیشن سے کیا مراد ہے کہ اگر آپ کے پاس موجود ہے مثال کے طور سے وائی وائی این موجود ہے اور آپ نے معلوم کرنا ہے وائی این پلس ون تو کیسے معلوم کر سکتے ہیں Y N plus one is to Y N plus H F R T Y یہ ہم نے کیا تھا نا آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ کس طریقے سے اس کو ہم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں وائی این معلوم ہے تو وائی این پلس ون معلوم کر سکتے ہیں وائی ناٹ معلوم ہے تو وائی ون معلوم کر سکتے ہیں جب وائی ون آ جائے تو Y two Y three Y four Y five and so on so forth یہی چیز ہم نے ٹیلر سیریز میں کی تھی اور یہی چیز ہم نے آئلس میتھڈ میں کی تھی اور اس کے بعد یہی چیز آر کے میتھڈ میں کی تھی اب ایک چیز اگر آپ دیکھیں گے جو تینوں ہم نے سیریز کی تھی جو تینوں سولوشن ہم نے معلوم کیے تھے اس میں ایک چیز کامن تھی وہ کیا چیز تھی اس کے اندر جو ایک چیز کامن تھی وہ یہ کہ اگر آپ کے پاس وائی این موجود ہے تو وائی این پلس ون معلوم کر سکتے ہیں یعنی کہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ ون اسٹیپ میتھڈ تھا کہ یہ سارے کا سارا جو آپ کے پاس ڈپینڈنٹ تھا وہ پیچھے والی انفارمیشن کے اوپر ایک انفارمیشن اگر آپ کے پاس موجود ہے تو ہم آگے جا سکتے ہیں اور اس کے بعد فردر چلتے چلے جا سکتے ہیں لیکن اب جو ہم میتھڈس کریں گے اس کے اندر خالی اس پہ ہی ہم ریلائی نہیں کریں گے لیکن اگر خدا خاصہ اگر آپ کے پاس وائی این یا وائی ناٹ یا وائی ون اگر آپ کے پاس انفارمیشن غلط آ جاتی ہے جہاں سے بھی آپ نے اسٹارٹ کرنا ہے تو جب آگے جائیں گے تو وہ سارے کے ساری جو کیلکولیشن ہیں وہ غلط ہو سکتی ہیں یہ ساری یہ جتنی بھی ہم نے چیز بنائی تھی پوری اپنی عمارت کی بیس کرتی ہے کہ پریویس انفارمیشن کے اوپر اور ایک سنگل انفارمیشن کے بیس کے اوپر ساری کیلکولیشن تھی لیکن آج جو ہم بات چیت کریں گے وہ سنگل اسٹیپ میتھڈ نہیں ہوں گے بلکہ ملٹی اسٹیپ میتھڈ کی ہم بات چیت کریں گے کیا کہا تھا شروع کے اندر اگر ایک دفعہ ریوائز کرنا چاہتے ہیں تو آپ ریوائز کر لیں کہ وائی این ہمارے پاس موجود ہے وائی این پلس ون معلوم کرتے ہیں Y N plus H F T Y اسی طریقے سے اس کے بعد ہم نے دوسرے طریقے کار بتایا تھے جس میں ہم نے کہا تھا کہ آر کے میتھڈ کے اندر جس کے اندر ہم نے سلوپ کی بات کی تھی جس کے اندر ہم نے ایوریج سلوپ کی بات کی تھی وغیرہ وغیرہ یہ ہم کئی دفعہ ریوائز کرتے آئے ہیں آج بھی انشاءاللہ موقع ملا تو ریوائز کریں گے لیکن آج کا لیکچر ہم پہلے اسٹارٹ کرتے ہیں جیسے میں نے ابھی کہا ہے پھر کہ ٹیلرس سیریز ہم نے کر کر لی لی ہے ہے میتھڈ رونگے کوٹا میتھڈ کر لی ہے آج ہم کریں گے پریڈکٹر کریکٹر میتھڈ ٹھیک ہے نا جیسے اس کو انالائز کر لیں کہ پریڈکٹر یعنی کوئی چیز پریڈکٹ کر رہا ہے اور اس کے بعد کریکٹر کوئی آدمی کریکٹ کر رہا ہے یہ میتھڈ ہم آج آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے نا تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہمارا ہے پریڈکٹر کریکٹر میتھڈ کہ آپ نے کرنی ہے دین کریکشن کرنی ہے کا مطلب ہے کہ کوئی چیز آپ نے پرڈکٹ کر دی کہ یہ چیز ہوگی اس طرح سے چیز ایک مثال کے طور سے کہ آپ نے بتانا ہے کہ دو گھنٹے کے بعد بارش ہوگی اب اگر اس وقت ٹائم گیارہ بجے تو ایک بجے آپ نے کہا بارش ہوگی لیکن اتفاق سے ایک آپ کے پاس دوسری انفارمیشن آئی آپ نے کہا نہیں ایک بجے نہیں ایک بج کر دس منٹ پہ بارش آئے گی کیونکہ جو بادل آ رہے ہیں ان کی اسپیڈ تھوڑی سی ڈفرینٹ تھی جو ہم نے پہلے کیلکولیشن کی ایک تو پروڈکشن کی آپ نے دوسری کریکشن کی اسی طریقے سے یہاں پر بھی ہم اسی طرح کی کچھ چیزیں کریں گے کہ آپ پہلے پرڈکٹ کریں گے and then you will do the correction that's why it's call predictor and then corrector method میں نے ابھی بھی بتایا آپ کو کہ یہ uh, اس یہ میتھڈ ہم یہاں پہ کریں گے یہ دو تین میتھڈس ہیں uh, جو ہم آپ کو بتائیں گے اس کے اندر یہ ایک ملٹی اسٹیپ میتھڈ ہے اس سے پہلے میں بتایا کہ سنگل اسٹیپ میتھڈ ہم نے کیے تھے آج جو ہم بات چیت کریں گے وہ ملٹی اسٹیپ کی بات کریں گے تو یہی اسکرین پہ موجود ہے کیا ہے the methods presented so far are called single step methods where we have seen that the computation of y at t n plus 1 that is y n plus 1 requires the knowledge of y n only ٹھیک ہے نا یہی میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ہمارے پاس اگر Y N plus one calculate کرنا ہے the value of Y at T N plus one تو ہم کیا کرتے ہیں وائی این کے اوپر ساری کی ساری چیزیں ڈیپینڈ کرتے ہیں اور وہاں سے ہم چیز کیلکولیٹ کر لیتے ہیں اگر وائی این پتا ہے تو وائی این پلس ون پتا چل جائے گا اگر آپ کو وائی سیون پتا ہے تو وائی ایٹ پتا چل جائے گا وائی ایٹ ہے تو وائی نائن پتا چل سکتا ہے ٹھیک ہے سو دیٹ بیسک چیز یہ ہے کہ صرف ایک پریویس انفارمیشن موجود ہے آگے آپ چلتے جاتے ہیں لیکن یہاں پر ان corrector methods which we will discuss now is also known as multi step methods اب یہ جو میتھڈ ہم ڈسکس کریں گے آپ کے پاس they are due to mathematician جنہوں نے یہ فارمولے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں آپ کو بتائے ہیں جو ہم آپ کو بتائیں گے تو یہ کیا ہے they are multi steps method اس کے اندر آپ کو کئی اسٹیپس انوالو ہوں گے اب کیا انوالو ہوں گے لکھا ہے نیچے to compute the value of Y at T plus one we must know the solution Y at T T T minus one minus two ایک کی بجائے اب یہاں پر ہم کو تین انفارمیشن معلوم ہونی چاہیے اگر تین انفارمیشن معلوم ہوں گی تو پھر ہم آگے چل سکیں گے ورنہ ہم آگے نہیں چل سکیں گے تو یہ جو میتھڈس ہیں یہ بیس کرتے ہیں کس کے اوپر انفارمیشن پہ value of Y at the point T N T minus one and T two تو کیا کہا ہے میں نے یہ جو آپ کے پاس ابھی اسکرین پہ سلائڈ آئی تھی اس میں ہم نے بتایا تھا کہ اگر آپ نے ویلو کیلکولیٹ کرنی ہے وائی کی کسی بھی ایک پوائنٹ کے اوپر ٹی این پلس ون پہ اور یہ خیال رکھیں کہ ٹی این پلس ون کہاں پر ہوگا یہ پوائنٹ ہوگا کسی بھی ہارجنٹل ایکسس کے اوپر تو ٹی این پلس ون پہ کارسپونڈنگ ویلو آف وائی اگر آپ نے کیلکولیٹ کرنی ہے تو آپ کو تین چیزیں پتا ہونی چاہیے یعنی کہ وائی کی ویلو ٹی این این پر ٹی مائنس ون پہ ٹی این مائنس ٹو پہ یعنی تین ویلوز معلوم ہوں گی تو پھر آگے ہم چل سکیں گے اگر یہ تین ویلوز معلوم نہیں ہوں گی تو پھر آگے چلنا ان میتھڈ کی وجہ سے مشکل ہوگا تو دیٹ مینس کہ ہمارے پاس بیسک انفارمیشن یا پریویس انفارمیشن جو ہے آپ کے پاس ہونا ضروری ہے اور ان سب کو استعمال کرتے ہوئے آگے چلیں گے and that's why this prediction might be a better one یہ کہتے ہیں this a predictor formula is use to predict the value of Y at T N plus one and then a corrector formula is use to improve the value of Y N plus one تو یہ دو اسٹیپس ہیں اس کے اندر پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اس کو پرنٹ کریں گے ویلیو کو value of Y at the point T N plus one یعنی یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کریں گے اور جو پرڈکشن ہے اس کو ہم کریکٹ کرنے کی امپروو کرنے کی کوشش کریں گے اینڈ دس واٹ اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ predictor and then the corrector تو دو اسٹیپس انوالو ہوں گے فرسٹ دا پروڈکشن کریکشن تو اسٹارٹ کرتے ہیں وہی سمپل ہمارا جو انیشیل ویلو پرابلم ہے آئی وی پی یا ماڈیفائڈ آئیلس میتھڈ تھا وہاں سے ہم دو کیا کریں گے اینڈ کریکٹر پیئر لکھتے ہیں ایک کو ہم پی کہیں گے ایک کو ہم سی کہیں گے یہ ذرا دیکھیے گا کہ ہم نے کہاں سے لکھا ہے پہلی والی جو اکویشن آپ کے پاس ہے وہ ہمارے پاس آئلس میتھڈ سے آئی ہے اور سیکنڈ جو اکویشن ہے جو سی والی ہے وہ کہاں سے آئی ہے ماڈیفائڈ آئلس میتھڈ سے آئی ہے یہی کرتے ہیں نا آپ کیا کرتے ہیں Y N plus one is equal to Y N plus H F T N Y N جو پی کے ساتھ ہمارے پاس اکویشن لکھی ہوئی ہے یہ وہی کوشچن ہے جو ہم آئلس میتھڈ سے آپ کو بتاتے چلے آئے صرف ایک چیز یہاں پر ہے کہ وہ اوپر آپ نے دیکھیں زیرو ہم نے لکھا ہوا ہے یہ زیرو کیوں لکھا ہوا ہے یہ وہی چیز ہے جو لاسٹ ٹائم ہم آر کے میتھڈ کے اندر بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہے تھے یعنی اپڈیٹڈ ویلو ہے اس کے بعد سی جو ہے کریکٹر ہے وہ کیا ہے that is Y N plus one one that is equal to Y N plus H by two F T N Y N plus F T N plus one Y N plus one zero اب آپ اس کو ذرا غور سے دیکھیں تو یہ وہی آپ کے پاس ہیں ایک آئلرس میتھڈ سے آیا ہے ایک ماڈیفائڈ آئلرس میتھڈ سے آیا ہے جو بریکٹ کے اندر ہے یہ وہ کیا ہے آپ کے پاس سلوپ کا ایوریج ہے ٹھیک ہے نا the average of the two slopes اور یہ کیا کون سے سلوپس ہیں جس کے اندر اپڈیٹڈ ویلو ہے اس میں Y N plus one zero اب دیکھیں نا وائی این پلس زیرو آپ نے اوپر سے کیلکولیٹ کیا جہاں پر پی اکویشن آپ کے پاس موجود ہے وہاں پی سے آپ نے کیلکولیٹ کر کے اس سی کے اندر لگاتے جانے ایک دفعہ پی معلوم کریں گے پھر سی کا استعمال کریں گے پھر پی کو لیں گے پھر سی کو لیں گے اسی طریقے سے ہم امپروو کرتے چلے جائیں گے جو لاسٹ ٹائم ہم نے آپ کو بتایا تھا جس میں آئلرس میتھڈ تھا اور ماڈیفائڈ آئلرس میتھڈ استعمال کرتے چلے آئے ہیں یہاں پہ کوئی ڈاؤٹ تو نہیں ہے یہ ہم نے ایک پیئر لکھا ہے آپ کے لیے ایک کو پی کہا ہے اور ایک کو سی کا ہے پی از اینڈ سی از کریکشن اور پی کہاں سے آیا ہے پی آئلس میتھڈ سے آیا ہے again I'm trying to اور سی جو آیا ہے ماڈیفائڈ آئلس میتھڈ سے آیا ہے اب یہ کیا چیز ہے here y n plus one one is the first corrected value of y n plus one اب یہ ایک نوٹیشن ہے نوٹیشن کیا ہے وائی این پلس ون اور اوپر ون ہے بریکٹ کے اندر اوپر جس طرح سے پاور ہوتی ہے نا اس طرح سے لکھی ہے لیکن یہ سیگنیفائز کرتا ہے کہ یہ آپ کے پاس فرسٹ کریکشن ہے this is the first corrected value of y n plus one ٹھیک ہے نا وائی این پلس ون اور اوپر بریکٹ میں ون ہے تو یہ فرسٹ کریکٹر ہے پہلی دفعہ اس کو کریکشن کی ہے the corrector formula may be used iteratively as defined below یہ جو ہے نا ابھی آپ کو جو ہم نے بتایا تھا سی اس کو ایک جنرل فارم میں بھی آپ لکھ سکتے ہیں اور وہ کس طریقے سے ایک اٹریشن اٹریشن فارم میں سے مراد کیا ہے کہ پہلے آپ زیرو معلوم کر لیں پھر ون معلوم کریں گے جب ون معلوم کریں گے تو یہ زیرو جو ہے یہ استعمال ہوگا پھر سیکنڈ پہ جائیں گے تو سیکنڈ میں ون استعمال ہوگا پھر تھرڈ جائیں گے تو اس میں سیکنڈ استعمال ہوگا تو ایک ریلیشن ہے ایک فارمولا اس طرح سے اٹریٹو پروسیس سے بنایا گیا ہے اور یہ ہے آپ کے پاس یہ وہی چیز ہے جو بھی میں نے وہاں اوپر لکھی تھی لیکن یہاں پہ تھوڑا سا ایک جرنلائز فارم میں ہے وائی این پلس ون اور اوپر آر ہے ٹھیک ہے نا اوپر بریکٹ کے اندر آر ہے اس کا مطلب یہ کون سا ہے یہ آر ایتھ کریکٹر ہے ٹھیک ہے آر ایتھ کریکٹر ہے y n plus one with in bracket r is equal to y n plus h by two and average of the slope which is f t n y n plus f t n plus one y n plus one اور پاور میں بریکٹ میں جو لکھا ہے r minus one where r is equal to one two and so on so forth ٹھیک ہے یہاں پہ یہ آپ کے پاس اس کی ویلو ہے y n plus one r is equal to y n plus h by two f t n y n plus f t n plus one y n plus one r minus one and the next is the iteration is terminated when two successive iterates agree to the desired accuracy اب یہ ہمارے پاس جو اٹریشن ہے اس وقت ختم کرتے ہیں یعنی اسٹاپنگ رول اس وقت لگاتے ہیں جس وقت کہ آپ کو ڈیزائر لیول آف ایکوریسی معلوم کرنی ہے مثال کے طور سے کہ اگر آپ نے وائی کیلکولیٹ کیا ٹین ٹین اور الیون میں ڈفرینس بڑا تھوڑا آ گیا پھر الیون اور ٹویلو میں ڈفرینس اتنا ہی تقریباً آ گیا تو آپ کو پتہ چل گیا کہ فردر ہونے کے چانسز اس کے اندر نہیں ہے ٹھیک ہے جب فردر امپروومنٹ ہونے کے چانسز نہیں ہے تو آپ کے پاس ڈیزائر لیول آف ایکوریسی آ گئی ہے وہاں پہ آپ اسٹاپ کرتے ہیں اور اسٹاپنگ رول لگا کے اس کو ختم کرتے ہیں ٹھیک بات ہے یہاں پہ کوئی غلطی تو نہیں ہے کوئی پرابلم تو نہیں ہے آگے چلیں in this pair to the the value of y plus one we have solution کب in the interval tn tn plus 1 by a straight line passing through tn yn and tn plus 1 yn plus 1 یہ دیکھیں یہاں پہ تھوڑی سی ایکسٹراپولیشن کی ہے اور ایکسٹراپولیشن کیسی کی ہے کیونکہ ہم نے آگے جانا ہے انٹرپولیشن میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ود ان دا رینج ہوتے ہیں ایکسٹراپولیشن جب آؤٹ سائڈ دا رینج آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کیا کہتے ہیں ایکسٹراپولیشن ہوتی ہے اس کو ذرا دوبارہ سے دیکھ لیں پڑھ لیں کیا لکھا ہے ان دس پیئر یہ جو آپ کے پاس پی اور سی ہے نا in this pair to extrapolate the value of y n plus one we have approximate solution کر in the interval t n t n plus one by a straight line passing through tn, yn and tn plus 1, yn plus 1. یہاں پہ میں نے کیا کہا ہے میں نے یہ کہا ہے کہ یہ آپ کے پاس جو کرو ہے کس پوائنٹ پہ ہم دیکھ رہے ہیں in the interval t n t n plus one کے اوپر کیونکہ آپ کے پاس ہارجنٹل ویلو نا ٹی این پھر اس کا t n plus one plus t n plus two and so so forth تو کیا کرتے ہیں اس در, در, اس ڈیوریشن کے اندر یا اس انٹرول کے اندر جو آپ کے پاس کرو دیا ہوا ہے اس کو اپروکسیمیٹ کیا ہے by straight line passing through the point t n y n and t n plus one y n plus one یعنی وہ جو کرو ہے نا وہ کرو کو ہم نے کہا کہ یار یہ جو کرو جو اتنے سے چھوٹے سے انٹرول کے اندر ہے یہ بیسیکلی ایک اسٹریٹ لائن ہے اور وہ لاسٹ ٹائم بھی ہم نے ایک پراپرٹی بتائی تھی کہ کرو کیا ہوتا ہے it consist of infinite number of straight line اور وہ ڈیپینڈ کرے گا کہ کتنی چھوٹی آپ انٹرول لیتے ہیں next is the accuracy of the predictor formula can be improve by considering a quadratic curve through the equally space point t n minus one y n minus one t n y n t n plus one y n plus one اب کیا چیز ہے ہم نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ کے پاس یہ پروڈکٹر فارمولا دیا ہوا ہے جس میں پی کی ہم نے بات کی ہے اس کی ایکوریسی زیادہ امپروو ہو سکتی ہے کہ اگر آپ اس کو ایک کوڈیٹک کرو سپوز کر لیں یعنی کہ تین پوائنٹس ہیں اب تین پوائنٹس سے ضروری نہیں ہے کہ اسٹریٹ لائن بنے اس میں سے اگر ایک پوائنٹ یہاں ایک پوائنٹ یہاں ایک پوائنٹ یہاں تو ایک کرو بھی بن سکتا ہے نا لیکن اگر دو پوائنٹس ہوتے ہیں تو اس کے درمیان اسٹریٹ لائن بن جاتی ہیں اب ہم نے تین پوائنٹ لیے ہیں ایک پوائنٹ لیا ہے t n minus one y n minus one دوسرا پوائنٹ ہے ٹی این وائی این اور تیسرا پوائنٹ ہے t n plus one y n plus one یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں پر آپ نے اس کی ویلو کیلکولیٹ کرنی ہے وہاں پہ جس کا سولوشن معلوم کرنا ہے تو ہم نے کہا کہ ہم اس کو اپروکسیمیٹ کرتے ہیں not by straight line but by a quadratic curve اور یہ through the equally space point یہ خیال رکھیے گا کہ یہ جو اسپیسنگ ہے نا یہ اکول ہے یہ جو پوائنٹس ہے نا یعنی کہ ٹی ٹی این این سے پلس ون جو یہ اکول ہے اسی طریقے سے پیچھے ٹی ٹی این این سے مائنس ون یہ بھی اکول ہے suppose we fit a a form y is equal to plus b t minus tn minus 1 plus c into t minus tn into t minus tn minus 1 where a, b, c are constant which we have to find. اب ہم نے کہا کہ یہ جو ہمارے پاس ہم کوالٹی کرو اپروکسیمیٹ کر رہے ہیں یا فٹ ان کر رہے ہیں اس کا کیا فارمولا ہے وہ ہم نے سپوز کیا ہے کہ y is equal to a plus b t minus t n minus one یعنی پہلی جو ٹرم ہے وہ آپ کے پاس کیا ہے کانسٹنٹ ہے سیکنڈ ٹرم میں جو ہمارے پاس ٹی آئے گا اور تھرڈ ٹرم جو ہے آپ کے پاس کوالٹی ہے یہ اسی طرح کا ہے کرو جیسے لکھتے ہیں نا y is equal to a plus b x plus c x square یا a x square plus b x plus c یہ وہی کوالٹک سارٹ آف کرو ہے جو ہم نے پرزیوم کیا ہے جس میں اے بی سی جو ہے کوئی کانسٹنٹ ہے اس کی ویلیو ہم نے نکالنی ہے ہمارے پاس ٹی این مائنس ون دیا ہوا ہے ٹی این دیا ہوا ہے اور یہ ساری چیزیں ہم نے کیلکولیٹ کرنی ہے جناب نیکسٹ ہے as the curve passes through t n minus one y n minus one and t n y n and satisfies d y by d t at tn yn is equal to f tn yn we obtain yn minus 1 is equal to a yn is equal to a plus bh اور ایک ہی پتہ ہے آپ کو ویلو کیا ہے وائی این مائنس ون تو y n is equal to y n minus one plus b h therefore b is equal to y n minus y n minus one divide by h تو ہم نے کیا کیا یہ ابھی آپ کے پاس جو سلائڈ موجود ہے پلازما پہ بھی آ رہی ہے اس کے اندر ہم نے کیلکولیٹ کر لیا کہ a is equal to y n minus one ہے ٹھیک ہے نا یعنی وائی این مائنس ون وہاں سے ہم نے اس کو نکال لیا ویلو جب اے کی ویلو نکال لی اسی طریقے سے ہم نے بی کی ویلو کیلکولیٹ کر لی ہے اور بی کی ویلو کیا آئی ہے وہ آپ کے پاس y n minus y n minus one divide by h y n آپ کو پتا ہے وائی این مائنس ون پتا ہے اور ایچ بی آپ کو پتا ہے تو b is equal to y n minus y n minus one divide by h h کیا چیز ہے وہی انٹرول ہے جو آپ نے اکولی اسپیس ڈیفائن کیا ہوا ہے آن دی ہارجنٹل ایکسس یہاں پر کوئی ڈاؤٹ تو نہیں ہے یہ کلیئر ہے کہ جس میں سے ہم نے اے معلوم کر لیا بی معلوم کر لیا اب ہمیں کیا معلوم کرنا ہے خالی سی معلوم کرنا ہے we will proceed as follows next میں ہمارے پاس یہ ہے کہ d y by d t at t n y n is equal to f t n y n and that is equal to b plus c with in bracket t minus t n minus one plus t minus t n at the point t n y n اس کو اگر آپ سمپلیفائی کریں اور سمپلیفائی کرنے کے بعد آپ کے پاس کیا آ جائے گا آپ کے پاس آ جائے گا f t n y n is equal to b plus c into t n minus t n minus one and that is equal to b plus c h کیونکہ آپ کو پتا ہے ایچ کس کے برابر ہے ایچ جی ہاں بالکل ٹھیک ہے h is equal to t n minus t n minus one تو آپ کے پاس کیا آ گیا f t n y n is equal to b plus c h b کی ویلو آپ کو پتا ہے ایچ آپ کو پتا ہے f t n y n آپ کو پتا ہے تو یہاں سے سی معلوم کر سکتے ہیں سی آپ کے پاس کیا آ گیا سی آ گیا C is equal to F T N Y N divide by H minus Y N minus Y N minus one divide by H square I read it I repeat it again C is equal to F یہ function at the point T N Y N divide by H minus Y N minus Y N minus one divide by H square یہ ہم نے اے بی سی ہم نے کیلکولیٹ کر لیا ہے جو ہم نے پہلے سپوز کیا تھا جو کوڈیٹک کا جس میں y is equal to a plus b t minus t n وغیرہ تھا نا تو وہاں پہ اب اس کی ویلو ہم سبسٹیچیوٹ کر دیں گے اور ہمارے پاس وہ جو کرو ہے وہ آ جائے گا نا substituting these values of a b and c into the quadratic equation we get y n plus one is equal to y n minus one یہ اے کی ویلو ہے plus two into y n minus y n minus one plus two h f t n y n minus y n minus y n minus one اس کو آپ سمپلیفائی کر لیں اس کو ذرا اوپن کر لیں تو آپ دیکھیں گے سمپلیفائی کے بعد کیا چیز آ جائے گی y n plus one is equal to y n minus one plus two h f t n y n تو جناب آپ کے پاس ایک اور ریکرنسلیشن آ گیا یہ ریکرنسلیشن وہی کچھ اسی طرح کا تھا لیکن یہاں پہ تھوڑی سی کچھ چینج ہے تو کیا گیا آپ کے پاس y n plus one is equal to y n minus one plus two h f t n y n وہاں پہ آپ کے پاس ہوتا تھا y n plus one is equal to y n plus h f t n y n لیکن یہاں پہ کیا گیا y n plus one is equal to y n minus one ہے یہاں پہ وائی این نہیں ہے خیال رکھیے گا وائی این مائنس ون ہے plus two h f t n y n آگے چلیں آگے چلتے ہیں جناب this instead of considering the p c pair we consider p c pair given by اب یہ جو تھا ہمارے پاس اوریجنل والا جہاں سے ہم نے اسٹارٹ کیا تھا ہم نے سپوز کیا تھا جہاں سے آئرس میتھڈ سے اور ماڈیفائڈ آئرس میتھڈ ڈرائیو کیے تھے نا جو میں نے وہاں پہ آپ کے پاس بتایا تھا کہ یہ پی ہے اور یہ سی پیئر ہے تو اب اس کو تھوڑا سا ہم نے ماڈیفائی کیا اور ماڈیفائی کرنے کے بعد کیا لکھ سکتے ہیں جناب اس کو لکھ سکتے ہیں پی جو پرٹر ہے وہ ہوگا آپ کے پاس y n plus one is equal to y n minus one plus two h f t n y n یہ میں نے ابھی جو ڈرائیو کیا بالکل اس کے بعد نیکسٹ ہے c is equal to y n plus one is equal to y n plus h by two f t n y n plus f t n plus one y n plus one یہ دیکھیں آپ کے پاس تھوڑا سا ماڈیفائی ہو گیا تھوڑا سا اس کے ساتھ چینج ہو گیا the essential difference between them is the one given above is more accurate یہ جو ہمارے پاس ابھی ہم نے آپ کو بتایا جو آپ کے پاس اسکرین پہ تھا آپ کے پاس پلازما پہ موجود ہے یہ کیا چیز ہے اس میں دونوں میں ڈفرنس یہ ہے کہ یہ زیادہ جو ایکوریٹ ہے جو ابھی ہم نے آپ کو بتایا ہے وہ بھی تھا لیکن this is more accurate than the previous one جب مور ایکوریٹ ہے تو آبیسلی آپ اسی کو پریفر کریں گے اور اسی کو استعمال کرنے کی کوشش کریں گے اسٹارٹ کہاں سے کیا تھا کہیں سے پرزیوم کیا تھا اور پرزیوم کرنے کے بعد تھوڑا سا ہم نے بہتر کیا ہے اب آگے چلتے ہیں اس کو اس طریقے سے بھی تھوڑی سی اور ڈیریویشن ہے اور اس ڈیریویشن کے بعد پھر ہم آگے سوال کریں گے However, this one cannot be used to predict yn plus 1 for a given IVP. IVP کیا چیز ہے initial value problem. پھر پڑھتے ہیں However, this one cannot be used to predict yn plus 1 for a given IVP because its use require the knowledge of past two points. ٹھیک ہے نا ہمارے پاس کیا ہے دو پوائنٹس پریویسلی پتا ہونے چاہیے یعنی وائی این اور وائی این مائنس ون پتا ہونے چاہیے یعنی اس کے علاوہ T N T N minus one بھی پتا ہونے چاہیے in such a situation a R K method is generally use to start the predictor method اب یہ جو چیز ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں سے تو آپ نے اسٹارٹ کرنا ہے کہیں نہ کہیں سے پرزیوم کرنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آر کے میتھڈ سے آپ اسٹارٹ کریں دیٹ از اے بیٹر ہم نے اسٹارٹ کیا تھا آئی ایس میتھڈ سے تو ہم یہ یہاں کہہ رہے ہیں کہ R K method is a better one جہاں سے آپ اسٹارٹ کر سکتے ہیں کس کو ایک پروڈکٹر پروڈکٹ کرنے کے لیے یا بتانے کے لیے یا اسٹارٹ کرنے کے لیے so R K method is generally used اب یہ جو میرے پاس سلائیڈ ہے اس کے اندر یہ ملنیز میتھڈ ہے یہ ایک میتھمیٹیشین ہے جنہوں نے ایک خاص قسم کا پریڈکٹر میتھڈ آپ کو بتایا پریڈکٹر اینڈ کریکٹر تو وہ ہم ابھی اسٹارٹ کرتے ہیں وہ ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو یہ جو چیزیں ہم نے اوپر بتائی ہیں اس کو فردر فارملائز کرتے ہیں اور فردر آرگنائز کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں یوزنگ ملنیز میتھڈ اور یہ ملنیز میتھڈ بھی یہی ہے جس کو ہم کہتے ہیں پریڈکٹر اینڈ کریکٹر میتھڈ جو دو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دو ہیں ان میں سے ایک یہ طریقہ کار ہے it is due to Milne it is also a multi step method where we assume that the solution to the given I V P is known at the past four equally space points T naught T one T two and T three ٹھیک ہے اب آپ کے پاس کیا چیز ہے it is also a multi step method where we assume that the solution to the given I V P is known at the past four equally space points T naught T one T two and T three اس میں کیا کہا ہے میں نے میں نے یہ کہا ہے کہ آپ کے پاس T naught T one T two T three یہ آپ کے پاس جو ہے نا تین یا چار پوائنٹس میں نے بتایا T naught T one T two T three اب یہ چار پوائنٹس جو دیے ہوئے ہیں اس کے اوپر آپ کے پاس کی ویلیو وائی کی دی ہوئی ہے یعنی وائی ناٹ آپ کو پتا ہے وائی ون پتا ہے وائی ٹو پتا ہے وائی تھری پتا ہے اب یہ جو ویلیوز پتا ہے تو پھر آگے آپ چلتے ہیں تو یہ اس کی ایک پرزمپشن ہے اور آپ دیکھیں کہ اگر آپ کے پاس یہ چار پوائنٹس نہیں ہے تو شاید آگے آپ چل نہیں سکیں گے یعنی جب بھی آپ نے اسٹارٹ کرنا ہوگا وائی این سے تو پیچھے کے بھی تین ویلوز جو ہے آپ کو پتا ہونی چاہیے یہ تھوڑا سا ایک ڈفرینس ہے اور یہ آپ خیال کریے گا کہ یہ ملٹی اسٹیپ میتھڈ ہے اس کے اندر کافی سارے اسٹیپس انوالوڈ ہیں جبکہ پہلے جو ہمارے پاس تھا جس میں ہم نے ٹیلرس کی بات کی تھی آئلرس کی بات کی تھی ماڈیفائڈ آئلرس کی بات کی تھی یا آر کے میتھڈ کی یہ سارے کے سارے سنگل اسٹیپ میتھڈس تھے اب یہاں پہ ہمارے پاس یہ ملٹی اسٹیپ میتھڈس ہیں ٹھیک ہے آگے چلے نیکسٹ نیکسٹ سلائڈ کے اوپر وہی ٹپکل ہے ہم نے کیا معلوم کرنا ہے ملنیز کاٹر کریکٹر پیئر معلوم کرتے ہیں ایک پی اور سی کی جونس ہے وہ ہم معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہاں پہ جس کو ہم نے پی سی کہا ہے یہاں پر اور this is we are doing forward simple وہی چیز آپ کے پاس اب کیا دونوں کو لیں کیونکہ لیفٹ ہینڈ سائڈ کو آپ آسانی سے انٹیگریٹ کر سکتے ہیں رائٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ کو تھوڑی سی پرابلم آئے گی رائٹ ہینڈ سائڈ پہ کیونکہ F T Y is not very well define جب ڈیفائن کریں گے تو پھر ہم تھوڑا سا سرٹن ہو سکیں گے کہ ایف ٹی وائی آپ کے پاس ہے کیا چیز اور اس کو کیسے اس کو آپ انٹیگریٹ کر سکتے ہیں لیکن انٹیگریٹ کرنا ہے آپ نے وتھ ریسپیکٹ ٹو ٹی اور پہلے آپ نے اسٹارٹ کرنا ہے ٹی ناٹ سے ٹی فور پہ ٹھیک ہے نا within the limits T naught to T four تو لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ آ گیا integration of D Y by D T D T within the limits T naught to T four and that's equal to the right hand side integration from T naught to T four of F T Y D T تو آپ نے یہاں دیکھا ہے کہ آپ کے پاس جو ویریبل ہے وہ کیا ہے ٹی ہے اور لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ جب آپ انٹیگریٹ کریں گے تو آپ کے پاس جواب کیا جائے گا وائی آ جائے گا وائی کی ویلو ایٹ ٹی ناٹ آپ کو پتا ہے کہ وائی ناٹ ہوتی ہے اور وائی کی ویلو ایٹ وائی فور تو لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ آ گیا Y four minus Y naught is equal to T naught T four F T Y D T اگر آپ کو ایف ٹی وائی ڈیفینیٹ پتا ہے اور انٹیگریٹ کر سکتے ہیں تو تو مسئلہ حل ہو جائے گا لیکن نارملی اس اس طرح سے اتنی آسانی سے انٹیگریشن ہوتی نہیں ہے اسی لیے یہ طریقہ کار ہم ڈرائیو کر رہے ہیں ڈیفائن کر رہے ہیں یہاں پر اب ہم کیا کریں گے نیوٹن کا فارمولا جو ہمارے پاس ہے کون سا والا نیوٹن فارورڈ ڈیفرنس فارمولا ہم یہاں پہ استعمال کریں گے اور استعمال کرنے کے بعد وہاں پہ اس کی ویلو کس کی ہے ایف ٹی وائی کی سبسٹیچیوٹ کریں گے اور پھر انٹیگریٹ کرنے کی کوشش کریں گے کیوں کریں گے کیونکہ ہم نے پچھلے دکھایا نا آپ کے پاس یہ جو ہے سلائڈ اس میں دیکھیں گے ٹی ناٹ سے ٹی فور تک ہم نے انٹیگریٹ کرنا ہے کس کو فنکشن ٹی وائی کو لیکن فنکشن ٹی وائی کی ویلو جو ہمیں پتا ہے نیوٹنس فارورڈ ڈیفرنس فارمولہ سے وہ کیا ہوتی ہے جو ہم نے دو چیپٹر پہلے کی تھی نا جس میں میں انٹرپولیشن کی جب بات چیت کر رہا تھا آپ کے ساتھ تو میں نے ڈیفائن کیا تھا فنکشن کیا تھا ایف ٹی وائی کہ F T Y is equal to F naught plus S delta F naught plus S S into minus one divide by two delta square F naught plus S S S into into minus minus one two divide by six delta cube F naught and plus one so forth یہ خیال رکھیے گا کہ ایس کیا چیز ہے T minus T naught divide by H s is equal to t minus t naught divided by h or t is equal to t naught plus s h اب یہ ویلو جب آپ سبسٹیچیوٹ کریں گے آپ اوپر جو اکویشن ہے آپ کے پاس انٹیگرل والی تو اس کے اندر کیا جائے گا Y four is equal to Y naught plus integration from T naught to T four اور ان جو جس کو آپ نے انٹیگریٹ کرنا ہے وہ کیا چیز ہے وہ ہے آپ کے پاس function F naught plus S delta F naught plus S into S minus one divide by two delta square F naught ٹھیک ہے یہاں پہ یہ ہم نے کیا کیا ہے ہم نے سمپل سا ایک انٹیگرل لیا ہے اگر آپ دیکھیں تو ہم نے D Y by D T is equal to F T Y آپ کے پاس دیا ہوا تھا ہم نے دونوں سائڈ کو انٹیگریٹ کر دیا from T naught to T four کیونکہ آپ نے ٹی ناٹ سے ٹی فور تک ہی جانا ہے اور آپ کو یہ پتا ہے کہ Y of T naught is equal to Y naught یہ آپ کو دیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اب لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ تو انٹیگریٹ کر لیں گے تو بڑا آسان ہے Y four minus Y naught لیکن رائٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ کے پاس جو ہے integrate of uh, T naught to uh, T four تو وہ کیا چیز ہے آف ایف ٹی وائی ہے ایف ٹی وائی آپ کو نہیں پتا ہے تو ایف ٹی وائی ہم نے کہاں سے لیا نیوٹنس کا جو آپ کے پاس فارورڈ ڈفرنس فارمولا تھا جس میں ڈیلٹا وغیرہ استعمال کیا وہ ویلوز ہم نے وہاں سے لی اور یہاں پہ سبسٹیچیوٹ کر دیے اور سبسٹیچیوٹ کرنے کے بعد اب ہم اس کو انٹیگریٹ کرنے کی کوشش کریں گے جناب یہ چیز تھی اب آگے نیکسٹ سلائڈ پہ now by changing from zero to four اب ہم کیا کر رہے ہیں ہم اس کی جو بیسیکلی ویریبل کو چینج کر رہے ہیں اور جب ویریبل کو چینج کریں گے تو ہمارے پاس جو ویلوز uh, ہے نا جو لمٹنگ ویلوز ہے وہ بھی چینج ہو جائیں گی تو ہمارے پاس جو ماڈیفائڈ ایکسپریشن بن گیا وہ کیا بن گیا جس کے اندر اب یہ جو انٹیگریٹ کرنا ہے رسپیکٹ ٹو ایس کرنا ہے پہلے تھا ہمارے پاس ٹی ہم نے کو سبسٹیٹیوشن کیا تو ہمارے پاس تھوڑا سا ایک سمپلیفائڈ فارم آ گیا وہ کیا چیز ہے Y four is equal to Y naught plus H from zero to four four F naught plus S delta F naught plus S into S minus one divide by two delta square F naught plus S into S minus one into S minus two divide by six delta cube F naught plus S into S minus one into S minus two into S minus three divide by twenty four delta four F naught plus one so forth and D S یہ آپ کے پاس ایک ایکسپریشن ہے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ یہ آپ کے پاس فنکشن ہے جس کو آپ نے انٹیگریٹ کرنا ہے اور جواب نکالنا ہے یہاں پر یہاں تک ٹھیک ہے نا صرف ہم نے کیا کیا ہے بیسیکلی جو انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے اس کو چینج کیا ہے فرام ٹی ٹو ایس اب اس کو انٹیگریٹ کریں گے اس کو سمپلیفائی کریں گے تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا جواب یہ جی، ہمارے پاس جواب آ جائے گا Y Y four is equal to naught plus H 4 f naught plus 8 delta f naught plus 20 by 3 delta square f naught plus 8 by 3 delta cube f naught plus 28 by 90 delta 4 f naught یہ ٹھیک ہے اس کو کیا کیا ہے سمپل سے انٹیگریٹ کیا ہے اور ویلو پٹ کر دی ہے 0 ٹو 4 یعنی s کی ویلو فرام 0 ٹو 4 پہلے 4 سبسٹیچیوٹ کریں گے مائنس 0 سبسٹیچیوٹ کر دیں گے نیکسٹ ہمیں پتا ہے کہ ڈیلٹا f ناٹ ہمیں پتا ہے کس کے برابر ہوتا ہے f1 ون مائنس ایف ناٹ کے برابر ڈیلٹا اسکوائر ایف ناٹ ہمیں پتا ہے f2 two minus two F one plus F naught اسی طریقے سے ہمیں ڈیلٹا کیو پتا ہے اور ڈیلٹا فور پتا ہے ان کی ویلوز ہم سبسٹیچیوٹ کریں گے تو ہمارے پاس کیا جائے گا تو ہمارے پاس جواب آ جائے گا جناب Y four naught plus H divide by three into two F one minus F two plus two F three plus twenty eight by ninety H delta to the power four F naught یہ دیکھیں جو ہمارے پاس لاسٹ اکویشن تھی اس کے اندر ہم نے ڈیلٹا فور کو چھوڑ دیا ہے جبکہ ڈیلٹا کیوب تک ہم نے ساری ویلو سبسٹیچیوٹ کر دی ہیں اور سمپلیفائی کیا ہے تو کچھ ایک سسٹمیٹک طریقے سے جواب آیا ہے جو ہے ہمارے پاس Y four is equal to Y naught plus four H by three two F one minus F F two two plus plus three twenty eight by ninety H delta to the power four F naught ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس جناب جواب آ گیا وائی فور کا آگے چلتے ہیں alternatively it can also be written as Y four is equal to Y naught plus four H by three four Y 4y0 dash یہ ہم نے کیا کیا ہے ہمیں پتا ہے کہ ایف کس کے برابر ہے ٹی آپ کو پتا D Y by D T کے یا وائی ڈیش کے برابر ہے تو جہاں کہیں پہ بھی ہم نے ایف نظر آیا وہاں پہ اس کی جگہ وائی ڈیش چوٹ کر دیا ہے اور یہ ہمارے پاس ایک ایکسپریشن آ گیا اس کو ہم کیا کہتے ہیں this is known as Milne's predictor formula تو یہ آپ کے پاس جو وائی فور آ گیا ہے using the knowledge of Y naught Y one Y two Y three تو آپ کے پاس کیا چیز ہے دس از کال فارمولا اس فارمولہ کو اگر آپ دیکھیں تو آپ نے کیسے ڈرائیو کیا آپ نے اسٹارٹ کیا تھا کہاں سے ایک انیشیل ویلو پرابلم سے جو آپ کے پاس دیا ہوا تھا کہ D Y by D T is equal to F T Y اور آپ کو پتا ہے کہ Y Y T naught naught is equal to دیا ہوا ہے آپ کے پاس تو آپ نے کیا کیا دونوں سائڈ کو انٹیگریٹ کر لیا from T naught to T four اور لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ کے پاس آ گیا Y four minus Y naught right hand side پہ آپ کے پاس ایک انٹیگریٹ آ گیا T naught to T four F T Y D T اس کے بعد ہمیں پتا نہیں تھا ہم نے کیا کیا نیوٹنس فارورڈ ڈیفرنس فارمولے کی مدد سے وہاں پہ ویلو سب کو انٹیگریٹ انٹیگریٹ کیا کرنے کے بعد سمپلیفائی کیا سمپلیفائی کرنے کے بعد کنڈیشن لگائی تو ہمارے پاس یہ جواب آیا یہ جواب کیا ہے ملنیس ہمارے پاس ملنیس پریڈکٹر فارمولا اب اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا جو پیئر ہوتا ہے جو دوسرا کمپونیٹ جسے ہم کہتے ہیں سی مسنگ ہے یعنی کہ کریکٹر فارمولا بھی ہم نے ڈرائیو کرنا ہے and this corrector formula is also due to Milne جو ہم ڈرائیو کرتے ہیں once again Y two to Y naught plus H by three Y naught dash plus four Y one dash plus Y two dash minus one by ninety H delta to the power four Y naught dash یہ آپ کے پاس کیا گیا جس ملنیز کریکٹر فارمولا آ گیا یہ کیسے آیا اس میں آپ نے وہی کرنا ہے صرف آپ نے انٹیگریٹ کرنا ہے from T T naught to two یا جب آپ اس کو ایس میں سبسٹیچیوٹ کریں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے فرام زیرو سے لے کر دو تک فرام زیرو ٹو ٹو یعنی زیرو ون اینڈ ٹو آپ نے اس کو کرنا ہے کیا چیز اس کو انٹیگریٹ کرنا ہے تو یہ آپ کے پاس ایک فارمولا آ جائے گا فارمولا اس کو دوبارہ سے پڑھ لیتے ہیں جو تھی نا دو ہم نے ڈیریویشن کی تھی اس کو ہم اس طریقے سے اس پیئر کو ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں ہمیشہ یہ جو فارمولا پی سی دونوں یعنی اور کریکٹر بھی آئے گا وہ کیا چیز ہے پی آپ کے پاس Y N plus one is equal to Y N minus three plus four H by three two Y N minus two dash minus Y N minus one dash plus two Y N dash اور جو کریکٹر فارمولا ہے that is given by Y N plus one is equal to Y N minus one plus H by three Y N minus one dash plus four Y n dash plus y n plus one dash تو یہ جناب ہمارے پاس فارمولا گیا جس کو استعمال کر کے ہم کیا معلوم کر سکتے ہیں value of y n plus one اور اس طرح سے پھر وائی این پلس ون کو ہم چیک کر سکتے ہیں کریکٹ کر سکتے ہیں اور اس کو فردر کاؤنٹر چیک بھی کر سکتے ہیں یہی چیزیں ہم استعمال کریں گے اور اسی کے ذریعے ہم ایگزامپل سالو کریں گے لیکن کچھ تھوڑے سے کوشچنس ہیں کچھ وارننگس ہیں کچھ تھوڑی سی ایکسپلینیشن ہیں کہ اگر آپ دیکھیں ہم نے یہاں پر کچھ چیزیں چھوڑ دی ہیں کون سی چیزیں چھوڑ دی ہیں اگر آپ پیچھے ذرا سی سلائڈ پہ جائیں تو اس کے اندر ایک فیکٹر تھا minus one by ninety h delta to the power four y not dash چھوڑ دیا ہے اس سے پیچھے والی سلائڈ میں اگر آپ جائیں تو اس کے اندر کیا چیز تھی 28 eight by ninety h delta to the power four y not dash چھوڑ دیا ہے ٹھیک ہے نا یعنی کہ یہ جو ہمارے پاس آیا ہے اس کے اندر یہ چیزیں ہم نے چھوڑی ہیں کیوں چھوڑی ہیں اس کی میں ایکسپلینشن تھوڑی سی آپ کو بتاتا چلوں ساتھ ساتھ کرتے جائیں گے اسکرین پہ دیکھیں from these equation we observe that the magnitude of in truncation formula is one by ninety h delta to the power four y not dash ٹھیک ہے نا تو یہ ہم نے کیا کیا یہ ایک ٹرانکیشن ایرر ہے یعنی یہ ایرر کے ٹرمس ہیں اس کو ہم نے چھوڑ دیا کہ اگر آپ تھوڑا سا اور فردر جانا چاہتے ہیں چلے جائیں لیکن اس کو ہم نے چھوڑ دیا while the truncation error in predictor formula is 28 by 90 delta to the power 4 y not dash یعنی کہ یہ جو ٹرمس جو میں نے ابھی آپ کو آئیڈینٹیفائی کیے ان کو ہم نے چھوڑا ہے امٹ کیا ہے اور یہ دے آر ٹرنکیشن ایرر لیکن یہ ذرا غور سے دیکھیں the truncation error in C formula یعنی corrector formula is less than the truncation error in the P formula یہ آپ ذرا دیکھ لیں کہ جو ہمارے پاس کریکٹر فارمولا ہے اس کے اندر یہ چھوٹی ہے اور پریڈیٹر فارمولا میں یہ بڑی ہے C formula is less than the T E in P formula am I right am I wrong بالکل ٹھیک ہے جناب آگے چلتے ہیں In order to apply this PC method to solve numerically any initial value problem, we first predict the value of yn plus by equation formula where ہے یہ آپ نے دیکھ لیا کیا کرنا ہے کہ آپ نے ڈائریکٹلی ڈیفرنشیل اکویشن سے اس کو معلوم کرنا ہے کیلکولیٹ کرنا ہے in order to apply this P C method of predictor formula where ڈیفرنشیلویشن کریکٹ فارمف پو ہی correct value of y plus one یعنی پہلے ایک دفعہ کر رہے ہیں اور اس کے بعد استعمال کر کے اس کو کریکٹ کر رہے ہیں پھر اس کے بعد جب کریکٹ آئے گا تو پھر ہم اس کریکٹ کو لے لیں گے کہ یہ پرڈکشن ہو جائے گی اور پھر اس کے بعد اس کو پھر امپروو کریں گے اینڈ یہ ایک سائیکل چلتی رہے گی چلتی رہے گی this in turn may be use to obtain improved value of y l plus one ٹھیک ہے نا یہ میں نے کہا کہ امپروڈ ویلو آپ کے پاس آ جائے گی by using corrector again this in turn may be used to obtain improved value of y l plus one by using the corrector again this cycle is repeated until we achieve the required accuracy تو یہ جناب آپ کے پاس پہلے آپ نے کیا کرنا ہے پی کرنا ہے استعمال اس کے بعد اس کو یوٹیلائز کر کے سی کرنا ہے اب سی کو اپڈیٹ کر کے آپ نے کیا کر دینا پی بنانا ہے جب پی بن جائے گا تو پھر اس کے بعد سی ماڈیفائی آ جائے گا پھر سی جب ماڈیفائی ہو جائے گا تو پی پھر ماڈیفائی ہو جائے گا اسی طریقے سے یہ چیزیں سائیکل چلتی رہے گی اور آپ نے کیا کرنا ہے کمپیوٹر کو لوپ کے اندر پھنسا دینا ہے تاکہ وہ یہ ساری کی ساری کیلکولیشن آپ کے لیے کرتا رہے and that's how we call it P C یعنی اینڈ دی کریکٹر میتھڈ یہ ایگزامپل لیتے ہیں اس ایگزامپل سے تھوڑی سی چیزیں کلیئر ہو جائیں گی آپ کو جلدی پتہ چل جائے گا ایگزامپل کو پڑھ لیں کیا ایگزامپل ہے جی فائن وائی کیا ہےٹیرو ٹوائنٹ ویلوائٹ سکس ایٹ تو آپ نے کیا کرنا ہے to d d y y by t plus اس کی ویلیو دی ہوئی ہے وائی کی کس پہ زیرو پہ زیرو پوائنٹ فائیو پہ ون پہ ون پوائنٹ فائیو پر آپ نے ٹو پر اس کی ویلیو کیلکولیٹ کرنی ہے یعنی کہ پیچھے کی چار کیلکولیشن آپ کے پاس دی ہوئی ہیں and then you will be able to find the value of y four کیسے معلوم کریں گے کیونکہ وائی ناٹ دیا ہوا ہے وائی ون دیا ہوا ہے وائی ٹو دیا ہوا ہے وائی تھری دیا ہوا ہے فور پیچھے کی ویلوز دی ہوئی ہیں and you will be able to find the value of y four start کرتے ہیں کوئکلی ذرا دیکھ لیں سولوشن کو taking t not is equal to zero point zero t one is equal to zero point five t two is equal to one point zero and t three is equal to one point five y not y one y two and y three are given we have to compute y four the solution of the given differential equation corresponding to t is equal to two point zero یہی چیز میں نے آپ کو بتائی کہ ہم نے کیا کرنا ہے corresponding t is equal to two point zero پہ اس کی ویلو کیلکولیٹ کرنی ہے جبکہ y not y one y two y three دیا ہوا ہے t not t one t two t three بھی آپ کو دیا ہوا ہے تو جناب پیئر جو ہے آپ کے پاس وہ فارمولا یہی ہے آپ کے پاس y n plus one is equal to y n minus three plus four h by three two y n minus two dash minus y n minus one dash plus two y n dash similarly y n plus one is equal to y n minus one plus h by three y n minus one dash plus four y n dash plus plus y n plus one dash ٹھیک ہے کوئی چیز کوئی پرابلم کوئی پرابلم نہیں ہے آگے چلیں y threes to three point تو اب اسکرین پہ آپ دیکھیں تو آپ کے پاس کیا چیز ہے ون ڈیش ڈیش ڈیش آپ آپ آپ کے پاس ہے ہے ٹو وائی تھری نے کیلکولیٹ کر لیے فارمولہ لگائیں گے تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا پی اکویشن آ جائے گی وہ کیا چیز ہے آپ کے پاس نا یوزنگ پر formula we compute y four is equal to y not plus four h by three two y one dash minus y two dash plus two y three dash that is equal to two plus by 3, one point five six eight zero minus plus two minus eight seven one zero six point eight seven one zero the value of y four تو آپ نے کیا کیا پی فارمولا استعمال کیا یعنی پریڈکٹر فارمولا استعمال کیا اور وہاں سے وائی فور کی ویلو آ گئی six point eight seven one zero آگے چلتے ہیں اور آگے چلنے کے بعد کیا کرتے ہیں آپ کریکٹڈ میتھڈ لگانے کی کوشش کرتے ہیں کریکٹڈ فارمولا کیا ہے آپ کے پاس یا corrector formula y four plus h by three into y y y two dash dash dash plus plus four four three اب یہ آپ کے پاس ویلوز پتا ہے کیلکولیٹ کر لیں اور کیلکولیٹ کیسے کریں گے تو آپ کے پاس آ جائے گا y four dash is equal to four plus y four divide by two and that is two plus six point six eight seven one zero y بھی وائی فور آپ نے کیلکولیٹ کیا ہے تو یہاں سے جواب آ گیا وائی فور ڈیش کا four point four three five five similarly y three dash is equal to t three plus y three divide by two that is equal to one point five plus four point nine six eight divide by two that is equal to three point two three four zero and y two dash is equal to two point two nine seven five آپ کو وائی ٹو ڈیش پتا چل گیا وائی تھری ڈیش پتا چل گیا وائی فور ڈیش پتا چل گیا کیونکہ یہ آپ نے ساری کیلکولیشن کر لی ہے فارمولے میں لگائیں گے آپ کے پاس فورن کریکٹر فارمولا آ جائے گا تو کریکٹر فارمولا کیا آ گیا آپ کے پاس جناب y four one is equal to three point five nine five value اس کی plus zero point five divide by three into two point two nine seven five plus four into three point three two three four plus four point four three five five اور یہ آ گیا آپ کے پاس جناب six point eight seven three one six six seven six point eight seven three one six six seven یہ جناب جواب آ گیا کیا آ گیا آپ کے پاس کریکٹر فارمولا آ گیا نیکسٹ چلتے ہیں suppose we apply the corrector formula again then we have اب دوبارہ سے اپلائی کریں ایک دفعہ پھر یعنی کہ پہلے تو آپ کے پاس پچھلی سلائڈ میں کیا تھا وائی فور ون تھا نا اب کیا کر رہے ہیں وائی فور ٹو آپ نے لگائے تو آپ کے پاس کیا آئے گا ذرا اسکرین پہ دیکھیں ہاں جی وائی فور ٹو آپ کے پاس آئے گا y four two is equal to y two plus h by three y two dash plus four y three dash plus y four one dash یعنی کہ اب یہاں پہ جو وائی فور اپ ڈیٹڈ آپ نے استعمال کرنا ہے سب کو کیلکولیٹ کریں تو آپ کے پاس کیا جواب آئے گا that point eight seven three three four six seven تو آپ کے پاس جناب فائنلی کیا جواب آ گیا y two zero which is equal to y four is equal to six point eight seven three four یہ ذرا دیکھیں اگر آپ غور سے تو آپ کے پاس وائی فور ون ایک آیا تھا جس میں آپ نے six point eight seven three one six six seven کیا تھا اس کے بعد وائی فور ٹو آپ کے پاس جو آیا six point eight seven three three four six seven ہے تو اس کو اگر ہم فور ڈیجٹ تک لکھیں لکھیں تو آپ کے پاس وائی فور یا value of y eight two جبکہ آپ کے پاس ٹی کی ویلو ٹو ہے تو جواب آئے گا six point eight seven three four ٹھیک ہے نا تو ہم نے یہاں پہ کیا کیا تھا پہلے پی فارمولا استعمال کیا پھر سی کیا سی کو پھر اپڈیٹ کیا پی کے ساتھ اور اس طریقے سے اس پروسیس کو ہم نے آگے چلایا ایک اور ایگزامپل لیتے ہیں اور اس کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس ایگزامپل کو دیکھیں آپ کے پاس کیا ہے we have to tabulate the solution of D Y by D T is equal to T plus Y Y zero is equal to one یہ ایک انیشیل ویلو پرابلم ہے we have to the solution of this very initial value problem انیشم interval zero to zero point point four with H is equal to zero one using Milne species method تو آپ کے پاس جو انٹرویل دیا ہوا ہے وہ کیا ہے زیرو سے لے کے زیرو پوائنٹ فور تک آپ کا جو انٹرویل ہے مطلب جس میں ایچ کی ویلو زیرو پوائنٹ ون ہے تو آپ کہاں سے اسٹارٹ کریں گے zero zero point one zero point two zero point three and then you will rate to zero point four تو ملنیز میتھڈ استعمال کرنا ہے اس کو کلی کرتے ہیں ٹائم ہمارے پاس تھوڑا سا ہے let's try to complete solution کی طرف دیکھیں سولوشن کیا ہے آپ کے پاس Milne species method demand the solution at first four point T naught T one T two and T three as it is not a self starting method we shall use R K method of fourth order to get the required solution and then switch over to Milne species method تو یہاں دیکھیں ایک چیز کہ کیونکہ یہ ملنیز میتھڈ جو ہے نا خود اسٹارٹ نہیں ہوتا ہے it doesn't start by self جس جو کہ ہمارے پاس پہلے میتھڈ تھے نا ان میں ایڈوانٹیج یہ تھا کہ they could be started from T naught from T one and T two کہیں سے بھی وہ اسٹارٹ کیا سکتے ہیں they are the self starting methods تو اس میں کیا کریں گے پہلے ہم آر کے میتھڈ استعمال کریں گے آر کے میتھڈ استعمال کرنے کے بعد ہم ویلوز معلوم کریں گے اور then we will switch over to P C method to find the predictor and the corrector formula this taking T naught is equal to zero T one is equal to zero point one T two is equal to zero point two T three is equal to zero point three تو یہ آپ کے پاس چار پوائنٹس آ گئے جس میں 0, 0.1, 0.2, 0.3 ہے we get the corresponding Y values using R K method of fourth order that is Y naught is equal to one Y one is equal to one point one one zero three Y two is equal to one point two four two eight and Y three is equal to one point three nine nine seven یہ میں نے تھوڑی سی ہوشیاری کی ہے چالاکی کی ہے کہ آپ کے پاس جو پچھلا لیکچر تھا لیکچر نمبر 38 وہاں سے میں نے اس کی ویلو نکالی تھی تو میں نے کہا یہ اسی کو استعمال کر لیتے ہیں تو وائی ناٹ آپ کے پاس 1 آ گیا تھا Y one is equal to one point one one zero three Y two is equal to one point two four two eight and Y three is equal to one point three nine nine seven تو جناب آگے چلیں یہ ہم نے کیلکولیٹ کی تھی وہاں سے ہم نے استعمال کی اگر آپ کرنا چاہیں تو دوبارہ سے کر سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ now we compute Y one dash Y one dash کیا ہے T one plus Y one Y two dash is equal to T two plus Y two and Y three dash equal to three T three plus Y three Y one dash کی ویلو آ گئی one point two one zero three Y two dash کی ویلو آ گئی one point four four two eight and Y three dash آپ کے پاس آ گیا one point six nine nine seven ہم یوز کریں گے ملنیس پرڈکٹر فارمولا تو وائی فور آپ کے پاس کیا ہے Y four is equal to Y naught plus four H by three two Y one dash minus Y two dash plus two Y three dash یہ ہم نے کیلکولیٹ کر لی ہے ساری ویلو سبسٹیچیوٹ کریں سمپلیفائی کریں آپ کے پاس جواب آتا ہے one point five eight three six three P is equal to یعنی P formula Y four P فارمولے سے آپ نے وائی فور کو کیلکولیٹ کیا that is equal to one point five eight three six three اب سی پہ جائیں before using the corrector formula we compute Y four dash is equal to T four plus Y four into predictive value I read it again ہم پہلے وائی فور ڈیش کیلکولیٹ کر رہے ہیں Y four dash is equal to T four plus Y four into whatever the predicted value you have calculate in the previous slide and that is equal to zero point four plus one point five eight three six 1.9836 تو آپ کے پاس یہاں پہ وائی فور ڈیش کیونکہ ہم نے استعمال کرنا تھا کیلکولیٹ کیا تو وائی فور ڈیش کی ویلو کیا گئی 1.9836 جناب آگے چلیں finally using Milne's corrector formula we compute Y four which is equal to Y two plus H by three Y four dash plus four Y three dash plus Y two dash Y four dash یہاں پہ ہمیں چاہیے تھا جو ہم نے کیلکولیٹ کر لیا تھا آپ کے پاس جواب آئے گا سمپلیفائی کرنے کے بعد کس کو سمپلیفائی کریں گے اس کو کریں بھی سمپلیفائی کریں آپ کے پاس جواب کیا گیا 1.5836 یہاں پہ وائی فور کیا گیا 1.5836 پیچھے اس میں کیا آیا تھا آپ کے پاس وہاں پر بھی آپ کے پاس یہی جواب آیا تھا 1.58363 یہ تقریباً وہی چیز آ گئی تو ہمارے پاس ریکوائرڈ سولوشن کیا آ گیا اگر آپ اس کو ٹیبلر فارم میں لکھیں T zero zero point one zero point two zero point three zero point four اور وائی کیا آ گیا آپ کے پاس one one point one one zero three one point two four two eight one point three nine nine seven one point five eight three six یہ جناب جو دو ہم نے اگزامپل کی کیا کی پی سی فارمولہ کی مدد سے ہم نے کیلکولیٹ کیا پی اور سی کو ٹھیک ہے نا جس میں پہلے پریڈکٹر کیلکولیٹ کیا اس کے بعد پھر کریکٹر اور یہ ہم کس طرح سے کرتے ہیں ایک پروسیس سٹارٹ کیا ہوا ہے جس میں پہلے پی کو پی سے سٹارٹ کرتے ہیں پھر سی پہ جاتے ہیں سی کو استعمال کرتے ہوئے پی کو اپڈیٹ کرتے ہیں and then we come back to C اور اس سائیکل کو چلتے رکھتے ہیں اس وقت تک رکھتے ہیں جس وقت تک کہ ہمارے پاس ڈیزائر لیول آف ایکوریسی نہیں آتی تو آج ہم نے کیا ڈسکس کیا بیسیکلی ہم نے ایک نیا طریقہ کار کیا وہ نیا طریقہ کار جو کہ ملٹی اسٹیپ میتھڈ ہے اس سے پہلے جو ہمارے پاس میتھڈ تھے وہ سنگل اسٹیپس میتھڈ تھے اور آج جو ہم نے ملنیز میتھڈ کیا یا کریکٹر میتھڈ کیا یہ آپ کے پاس کیا چیز ہے یہ آپ کے پاس ملٹی اسٹیپ میتھڈ ہیں لیکن یہ سیلف اسٹارٹنگ نہیں ہوتے سیلف اسٹارٹنگ کے لیے جب بھی آپ کو ضرورت پڑے گی تو آپ کو یا تو آئلس میتھڈ کی ضرورت پڑے گی یا آپ کو آر کے میتھڈ کی ضرورت ضرور پیش آئے گی تو آج کا لیکچر یہیں پہ مکمل کرتے ہیں انشاءاللہ اگلے لیکچر میں تھوڑا سا آ, یہی جو ٹاپک ہے اس کو لے کے آگے چلیں گے ایک اور میتھڈ ہے وہ آپ کو بتائیں گے اور ڈیفرنشیل اکویشن کو مکمل کریں گے اگلے لیکچر میں آپ کے ساتھ نومیریکل انالیسس کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی جس میں ڈیفرنشیل اکویشن کو مکمل کریں گے اور کچھ ایک آدھ ایگزامپل کرنے کی کوشش کریں گے اس وقت تک آپ نے کیا کرنا ہے ایکسرسائز کرنا ہے مینٹل فزیکل اور میتھمیٹیکل آج تو ضرور ضرور آپ ایکسرسائز کیجیے گا کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی کتاب میں سے ڈھونڈ کے ایگزامپل ڈھونڈیں اس کو سالو کریں اگر کوئی مسئلہ ہے تو مجھے فوراً ای میل پہ بھیجیے گا اپنی صحت کا خیال رکھیے گا اپنے ملک پاکستان کا خیال رکھیے گا اور یہ لیکچر تھے کس کے virtual university government of Pakistan کے مجھے اجازت اللہ حافظ السلام علیکم